نزدیک اسلام ہے کہ ہاں میں کہ جی جہے ہوں منسوخ کر کے بیٹھے آئر منسوخ کر کے تو دوسرا چلا رہے ہیں کیا میں کہ جی اسلام ہے وہ تو بھیڑ کا چوڈا اسلام نو منسوخ کرنا کافر نہیں بنیا لے کوئی شہر بچ نہیں سکتا چوا تیرا اسلام ہے وہ اسمبلی دا اسلام ہے بھین چودا وہ آپ مارد چک تو مارتا جنا اے بھی مسلمان ہے جی وہ بھی مسلمان ہے چکر چکر گیڑ گ